عمر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے پس انصار اور مہاجرین کو تو برکت عطا فرما انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا صحابہ بھوکے ہوتے یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی گویا اس وقت ان کی خوراک کا بھی یہ حال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو